صحابہ نے ابو جال کو کس عمل کے ذریعے سے ختم کیا تھا جہاد کے ذریعے سے جہاد کرنا پڑے گا صحابہ جیسی نمازیں پڑھنی پڑیں گی صحابہ جیسی سوچ رکھنی پڑے گی صحابہ جیسی فکر کرنی پڑے گی آج ہم میں صحابہ والے بہت سارے اعمال پیدا ہو جاتے ہیں ہم نبی کی سنت کے مطابق مسواک تو لے لیتے ہیں لیکن جب تلوار گن اٹھانے کا وقت آتا ہے ہم صحابہ کو بھی بھول جاتے ہیں نبی کو بھی بھول جاتے ہیں صحابہ کی صحابہ کی غلط تشریح شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ہر صحابی تلوار اٹھا کے میدان میں نکلے جنہیں اللہ نے ہجرت نصیب کی انہوں نے جہاد کے میدان سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کیا آج ہمیں صحابہ کی بہت ساری سنتیں بتائی جاتی ہیں مگر وہ میدانوں میں نکلتے تھے وہ زخمی ہوتے تھے ان کے ماں باپ انہیں جہاد میں خود چھوڑ کے آتے تھے ان کے ماں باپ انہیں جہاد کے لیے تیار کرتے تھے ان کی بیویاں ان کا جہاد کے لیے سامان باندھتی تھی صحابہ روم سے نہیں ڈرے صحابہ فارس سے نہیں ڈرے صحابہ نے جب جہاد کا وقت آیا مسجد نبوی کو بھی چھوڑ دیا حضور کی صحبت کو چھوڑنا پڑا اسے بھی چھوڑ دیا دین کے کام چھوڑنے پڑے وہ بھی چھوڑ دیے صحابہ کو کو تعلیم و تعلم چھوڑنا پڑا اسے بھی چھوڑ دیا صحابہ کو مدینہ کی پاک فضائیں چھوڑنی پڑی صحابہ نے چھوڑ دیا صحابہ کو خالی ہاتھ لڑنا پڑا بدر کے میدان میں لڑ پڑے صحابہ کو اپنے سے تین گنا زیادہ دشمن سے لڑنا پڑا عہد کے میدان میں لڑ پڑے صحابہ کو اپنے سے دس گنا زیادہ دشمن سے لڑنا پڑا تبوک کے میدان میں پہنچ گئے صحابہ کو زخم کھانے پڑے خوشی سے کھا لیے ان زخموں میں دوبارہ نکلنے کے لیے کہا گیا خوشی سے نکل پڑے صحابہ کو دنیا چھوڑنے کے لیے کہا گیا سب نے دنیا چھوڑ دی صحابہ کو شہادت کے لیے کہا گیا ہر کوئی شہادت کا طلبگار ہو گیا صحابہ کو کہا گیا کافروں سے نفرت کرو انہوں نے کافروں کی شکلوں سے بھی نفرت کی مزاج سے بھی نفرت کی لباس سے بھی نفرت کی بالوں سے بھی نفرت کی صحابہ سے کہا گیا اپنوں سے محبت کرو اپنوں کی خاطر سب کچھ کر گئے کسی کے منہ پہ تھپڑ نہیں لگنے دیا کسی بہن کو بے آبرو نہیں ہونے دیا یہودی نے ایک بہن کا دوپٹہ اتارا صحابی نے اسے جا کے قتل کر کے ثابت کر دیا ہم روحما ہو ہوں ہے صحابہ صحابہ سے کہا گیا اس ساری زمین کو تم نے کفر سے پاک کرنا ہے انہوں نے کہا ربا تو توفیق دے ہم تیار